جنگ کے احکام و ضوابط اب ہم اصولی مباحث چھوڑ کر تفصیلی احکام و ضوابط کی طرف توجہ کرتے ہیں اس سلسلے میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف جنگی معاملات کے متعلق ہیگ میں کیا قوانین مقرر کیے گئے ہیں اور مغربی قومیں ان کو کس حد تک قابل عمل تسلیم کرتی ہیں اعلان جنگ جنگی مسائل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کس طرح شروع کی جائے ابتدائی زمانے میں یہ عام طریقہ تھا کہ جنگ شروع کرنے سے قبل نقیبوں اور ایلچیوں کی معرفت دشمن کو اطلاع دے دی جاتی تھی اس زمانے میں بین الملی قانون کے مصنفین بھی اعلان و انذار کی ضرورت پر بہت زور دیتے تھے بلکہ بعض کی تو یہ رائے تھی کہ اعلان کے بغیر حملہ کر دینا درست نہیں ہے لیکن بعد میں ماہرین قانون کا ملان اس طرف ہو گیا کہ رسمی اعلان جنگ کی ضرورت نہیں چنانچہ سلطنتوں نے بالعموم یہ دستور اختیار کر لیا کہ اعلان جنگ کے بغیر ہی مقاصمانہ کارروائیاں شروع کر دیتی تھیں تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سترہ سو عیسوی سے بہتر عیسوی تک یورپ میں ایک سو بیس لڑائیاں ہوئیں جن میں سے صرف دس لڑائیوں میں رسمی اعلان جنگ کیا گیا ان میں بعض لڑائیاں ایسی تھیں جو سفارتی تعلقات منقطع ہونے سے بھی قبل چھیڑ دی گئی تھیں مثلاً اٹھارہ سو بارہ میں انقطاع تعلقات سے قبل امریکہ نے ان تمام انگریزی جہازوں کو گرفتار کر لیا جو اس کے بندرگاہ میں موجود تھے اور بلا اطلاع کینیڈا پر حملہ کر دیا اسی طرح اٹھارہ سو چون میں برطانیہ نے بحر اسود کے روسی بیڑے پر حملہ کر کے اسے سبسٹوپول پول کی طرف بھگا دیا حالانکہ اس وقت تک دونوں جانب کے سفیر واپس بھی نہ ہوئے تھے اس کے بعد انیسویں صدی کے آخر میں یورپ نے پہلے طریقے کی طرف رجوع کیا اور جنگ سے قبل عام طور پر اعلان جنگ کیا جانے لگا چنانچہ اٹھارہ سو ستر کی جنگ جرمنی اور فرانس اٹھارہ سو ستر کی جنگ ترکی اور روس اٹھارہ سو اٹھانوے کی جنگ امریکہ اور اسپین اور اٹھارہ سو ننانوے کی جنگ بوئر میں رسمی اعلان سے جنگ کی ابتدا ہوئی لیکن بیسویں صدی کی ابتدا میں روس اور جاپان کی جنگ اعلان کے بغیر چھڑ گئی اور جاپان نے اچانک روس پر حملہ کر دیا بیسویں صدی کی ابتدا تک جنگ شروع کرنے کے متعلق کوئی قاعدہ موجود نہ تھا سلطنتیں خود اپنی مرضی کے مطابق جب چاہتی تھیں دشمن پر اچانک جا پڑتی تھیں اور جب مناسب سمجھتیں پہلے سے اعلان جنگ بھی کر دیتی تھیں انیس سو سات کی ہیگ کانفرنس میں پہلی مرتبہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے متعلق ایک قاعدہ مقرر کر دیا جائے چنانچہ ایک سمجھوتا کیا گیا جس کی دفعات یہ ہیں دفعہ اول دول متعاقدہ عہد کرتی ہیں کہ ان کے درمیان جنگ کی ابتدا اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس سے قبل ایک سریح تنبیہ نہ کر دی جائے یہ تنبیہ خواہ اعلان جنگ کی صورت میں ہو جس میں وجوہ جنگ بتائی گئی ہو یا الٹیمیٹم کی شکل میں جس میں مشروط اعلان جنگ کیا گیا ہو دفعہ دوم حالت جنگ کے وجود میں آنے کی اطلاع بلا تاخیر غیر جانبدار سلطنتوں کو دے دی جائے اور جب تک ان کے پاس سے اس اطلاع کی رسید نہ آ جائے جو ہمیشہ تار پر ہونی چاہیے اس وقت تک غیر جانبداروں کے بارے میں جنگی قوانین نافذ نہ ہوں تاہم غیر جانبدار سلطنتوں کو اطلاع نامہ جنگ ہی کا انتظار نہ کرنا چاہیے جبکہ انہیں قطعی طور پر جنگ کے وقوع میں آ جانے کا علم ہو چکا ہو حاشیے میں لکھا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی پابندی نہیں کی گئی چنانچہ ابھی دنیا کی دوسری جنگ عظیم میں جس ملک نے بھی دوسرے ملک پر حملے کی ابتدا کی ہے بلا اطلاع ہی کی ہے یہ مہذب قانون آج سے صرف بیس اکیس سال قبل یورپ میں وضع ہوا ہے اور یہ بھی صرف سمجھوتے کے شرکاء کے لیے ہے لیکن اسلام میں ساڑھے تیرہ سو برس سے یہ قانون موجود ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے اس کے خلاف جنگ کی ابتدا نہ کرو جب تک اسے خبردار نہ کر دو کہ اب تمہاری فلاں فلاں حرکات کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ باقی نہیں رہا ہے اور اب ہم اور تم دشمن ہیں یہ قانون اسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ اس کی پابندی صرف انہیں قوموں کے معاملے میں کی جائے گی جو ہم سے یہ وعدہ کر چکی ہوں کہ وہ بھی ہمارے خلاف کبھی اچانک جنگ نہ چھیڑیں گی اہل قتال اور غیر اہل قتال دو قوموں میں حالت جنگ قائم ہو جانے کے بعد سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محارب قوم کے افراد سے کس قسم کا سلوک کیا جائے سترویں صدی تک یورپ محارب بیلیگرنٹ اور مقاتل کومبیٹنٹ کے فرق سے نا آشنا تھا اس کے نزدیک ہر محارب مقاتل تھا اس لیے اس کا قتل اور اس کی املاک کا سلب و نہب جائز تھا عام اس سے کہ وہ عورت ہو بچہ ہو بوڑھا ہو بیمار ہو یا دوسرے غیر مقاتل طبقات سے تعلق رکھتا ہو اس کے بعد سترویں اور اٹھارہویں صدی میں بین الملی قانون کے جو مصنفین پیدا ہوئے انہوں نے مقاتلین اور غیر مقاتلین کے درمیان طبقات کے اعتبار سے فرق کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی ایسی جامع تقسیم نہ ہو سکی جس پر سب کو اتفاق ہو اور جسے حالت جنگ میں ملحوظ رکھا جا سکتا ہو انیسویں صدی میں اس سوال کو اس طرح حل کیا گیا کہ جو لوگ جنگی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں وہ مقاتل ہیں اور جو اس میں حصہ نہیں لیتے وہ غیر مقاتل ہیں لیکن یہ حل اس قدر محمل تھا کہ جزیات اور تفصیلات میں اس کا قائم رہنا مشکل تھا اس کے بعد پھر یہ اصول قرار دیا گیا کہ صرف غنیم کی باقاعدہ افواج مقاتلین میں شمار کی جائیں گی اور باقی سب طبقات غیر مقاتلین میں داخل ہوں گے لیکن اس سے چند اور پیچیدہ مسائل پیدا ہو گئے ڈاکٹر لویدر کے بقول ایک ملک کے باشندوں کا یہ حق کہ وہ اپنے آبائی وطن کی مدافعت کریں کسی معقول دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا اس لیے قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کے باشندے اپنے وطن کو بچانے کے لیے عام طور پر ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں اور بغیر کسی ضبط و نظام کے غنیم سے جنگ شروع کر دیں تو ان کی حیثیت کیا ہوگی آیا ان کو مقاتلین میں شمار کر کے وہی حقوق دیے جائیں گے جو دشمن کی باضابطہ فوج کے لیے مقرر ہیں یا انہیں غیر مقاتلین میں شامل کر کے قانون جنگ کے مطابق ان کا شمار لٹیروں اور قزاقوں میں کیا جائے گا مذکورہ بالا قانون اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ غیر مقاتل نان کمبیٹنٹ اگر جنگی کارروائی میں حصہ لے تو اس کو نہ مقاتلین کی رعایت حاصل ہوگی نہ غیر مقاتلین کی یعنی وہ قید ہوگا تو قتل کیا جائے گا زخمی ہوگا تو معالجہ اور تیمارداری سے محروم رہے گا اور اس کے ساتھ جنگ میں کسی قسم کے جنگی آداب ملحوظ نہ رکھے جائیں گے اس قانون کی روح سے مقاتلین اور غیر مقاتلین کے امتیاز کا جو اصول قائم کیا گیا وہ ان قوموں کے لیے غیر معمولی بربادی اور مصیبت کا موجب ہو گیا جو آزادی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے وطن کی مدافعت کے لیے محض جذبہ حب وطن سے متاثر ہو کر لڑنے کڑی ہو جاتی ہیں اور کسی باقاعدہ جنگی نظام میں منسلک نہیں ہوتی اٹھارہ سو ستر کی جنگ میں جب فرانس نے اپنی عام آبادی کو بے ضابطہ جماعتوں کی صورت میں بھرتی کرنا شروع کیا اور جرمنی نے ان کو مقاتلین کے حقوق دینے سے انکار کر دیا تو بین الملی قانون کے سامنے یہ مسئلہ اپنی پوری اہمیت کے ساتھ آ گیا اٹھارہ سو چوہتر کی برسلز کانفرنس میں اس پر زبردست بحث ہوئی آخر مقاتلین اور غیر مقاتلین کے درمیان ایک قطعی امتیاز قائم کیا گیا جس کی روح سے صرف وہی لوگ اہل قتال قرار دیے گئے جو نمبر ون ایک ایسے قائد کے زیر فرمان ہو جو اپنے ماتحتوں کے افعال کا ذمہ دار ہو نمبر ٹو ایسے مقرر امتیازی نشانات اپنے بدن پر لگائیں جنہیں فاصلے سے پہچانا جا سکتا ہو نمبر تھری کھلم کھلا ہتھیار اٹھائیں نمبر فور جنگ میں قوانین اور رسوم میں جنگ کی پابندی کریں اسی وجہ امتیاز کو اٹھارہ سو ننانوے اور انیس سو سات کی ہیک کانفرنسوں میں تسلیم کیا گیا اور ہیک کے ضوابط ریگولیشنز کی دفعہ دوم اور سوم میں اس عمر کی بھی تصریح کر دی گئی کہ اگر کسی غیر مفتو علاقے کے باشندے دشمن کی آمد پر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بغیر کسی تنظیم کے ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں تو ان کو مقاتلین کے حقوق حاصل ہوں گے بشرطے کہ وہ اعلانیہ ہتھیار اٹھائیں اور قوانین و رسوم میں جنگ کی پابندی کریں محارب فریقین کی مسلح فوجیں مقاتلین اور غیر مقاتلین دونوں پر مشتمل ہو سکتی ہیں غنیم کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی صورت میں دونوں کو اسیران جنگ کے حقوق حاصل ہوں گے اس طریقے سے ایک سوال تو بے شک حل ہو گیا لیکن دوسرا سوال پھر بھی باقی رہا ہتھیار اٹھانے کی ضرورت صرف آزاد قوموں کو ہی پیش نہیں آتی بلکہ بعض اوقات نیم آزاد اور غلام قوموں کو بھی اپنے غصب کردہ حقوق حاصل کرنے کے لیے پیش آیا کرتی ہے آزادی اور استقلال کے لیے جنگ کرنا ہر قوم کا حق ہے اور اگر وہ ایک طاقتور دشمن سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے تلوار کی مدد حاصل کرے تو کسی دلیل سے اس کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا پس سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے جنگ کرے تو کیا اس کے تمام افراد مجرم قرار دیے جائیں گے کیا ان کو اہل قتال کے حقوق نہیں دیے جائیں گے کیا ان کو قزاقوں اور لٹیروں کی طرح پکڑ پکڑ کر قتل کیا جائے گا ان سوالات کو ہیک کانفرنسوں نے حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور عملاً دول مغرب کا ملان اسی طرف ہے کہ ایسی قومیں نہ مقاتلین کے حقوق سے متمتو ہو سکتی ہیں اور نہ غیر مقاتلین کی رعایات سے ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ انہیں توپوں اور بندوقوں کا لقمہ بنایا جائے ان کی آبادیوں کا قتل عام کیا جائے اور ان کے افراد کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیا جائے ہندوستان میں شمال مغربی سرحد میں برطانیہ نے ریف میں ہسپانیہ نے اور شام میں فرانس نے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہولناک مظالم کیے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مغربی تہذیب کا قانون کسی قوم کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ حصول آزادی کے لیے جنگ کرے اہل قتال اور غیر اہل قتال کے درمیان امتیاز کا یہ قاعدہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اس میں ان تمام لوگوں کو غیر اہل قتال قرار دیا گیا ہے جو جنگ میں ہتھیار نہیں اٹھاتے اگرچہ اہل مغرب کو ایک عرصے تک اس بات پر فخر رہا کہ انہوں نے دشمنی اور مخاسمت صرف فوجوں تک محدود کر دی ہے اور غیر فوجی جماعتیں جنگ کے اثرات سے بالکل مستثنی کر دی گئی ہیں خاشیے میں لکھا ہے مغربی سیاسین نے غیر فوجی طبقوں کو جنگ کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر جو اس قدر زیادہ زور دیا ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی تجارت بہت زیادہ عزیز ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں اس کا سلسلہ جاری رہے چنانچہ انیس سو سات کی ایک کانفرنس نے الفاظ سریح اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ سلطنتوں کو جنگ کے دوران میں اس عمر کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مہاربین کے درمیان صنعتی اور تجارتی تعلقات بدستور قائم رہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ پوری ہو سکتی ہے اور نہ کبھی آج تک کسی جنگ میں پوری ہوئی ہے جنگ عظیم کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ خود یورپین سلطنتیں اس کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں لیکن آج وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ فوجیت اور غیر فوجیت کی بنا پر مقاتلین اور غیر مقاتلین میں فرق کرنا اصولاً غلط ہے اور عملاً ناممکن ہے اس بارے میں اپنی ذاتی رائے بیان کرنے کے بجائے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم خود ان یورپین مصنفین کے اقوال یہاں نقل کر دیں جنہوں نے جنگ عظیم کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اس امر کو محسوس کر لیا ہے کہ مقاتلین اور غیر مقاتلین کی وہ تفریق جس پر اب تک ان کو اس قدر ناز تھا کتنی بے بنیاد ہے پروفیسر نیپولڈ لکھتا ہے جدید تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ موجودہ تجارتی عہد میں جبکہ لاکھوں آدمی غیر ملکوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر سے ادھر گردش کرتے پھرتے ہیں یہ بالکل ناممکن ہے کہ جنگ محض متعلقہ حکومتوں کے فوجی اشخاص کی باہمی لڑائی قرار دی جائے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ صرف محارب ممالک ہی میں نہیں بلکہ غیر جانبدار دنیا میں بھی کوئی شخص کسی نہ کسی صورت میں ایک بڑی جنگ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا مختلف اشخاص اور افراد کے درمیان آج زندگی کے تمام شعبوں میں ایسے پیچ در پیچ تعلقات پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی شخص ایسی جنگ کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا ان اثرات کو محدود رکھنے اور روکنے کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہو چکی ہیں لہٰذا یہ نظریہ ایک بے مینی نظریہ ہے کہ جنگ محض سلطنتوں کا ایک معاملہ ہے اور جنگ کا تمام کاروبار صرف فوجی اشخاص ہی سے تعلق رکھتا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس تجارت کے عہد میں جنگ دراصل قوموں کا معاملہ ہے جو اس کو اپنی تمام جسمانی اور معاشی قوت سے چلاتی ہیں آگے چل کر یہی مصنف کہتا ہے جنگ کا مقصد دشمن سلطنت کو مغلوب کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اس لحاظ سے بے شک اس ضرر رسانی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے جو اس مقصد کے لیے مفید نہ ہو لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلطنت صرف سپاہیوں سے آباد نہیں ہوتی بلکہ عام باشندوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے اسی بنا پر مولتقے نے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے کہ جنگ کا کام محض غنیم کی فوجی قوت کو ضعیف کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ برسر جنگ سلطنت کے لیے اپنے تمام ذرائع اپنے مالیات ریل کی سڑکیں غذا کے وسائل حتیٰ کہ اپنا اخلاقی اثر بھی جنگ میں استعمال کرنا ناگزیر ہے اگر دشمن کے ارادے کو زبردستی جھکانا ہی جنگ کا مقصد ہو تو یہ ضروری ہی نہیں بلکہ جائز بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فوجی ذرائع نہ صرف مخالف فوج کے خلاف بلکہ غنیم کی تمام معاشی قوتوں کے خلاف بھی استعمال کرے اب چونکہ ایک سلطنت کی معاشی قوت اشخاص اور افراد کی قوت سے مرکب ہوتی ہے اس لیے یہ ناگزیر ہے کہ افراد کی ذات و جائیداد اور ان کے معاشی مفاد کو بھی اس حد تک جنگ کا ہدف بنایا جائے جس حد تک کہ وہ جنگ کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری اور مفید ہو ایک دوسری جگہ یہی مصنف لکھتا ہے سلطنتوں کو معاشی جنگ میں بھی اسی طرح ضروریات جنگ کی پیروی کرنا چاہیے جس طرح وہ فوجی جنگ میں کرتی ہیں دونوں صورتوں میں وہ تمام ذرائع جن سے غنیم کو مغلوب کرنے کی توقع ہو استعمال کیے جانے چاہیے لہٰذا معاشی جنگ صرف تجارت ہی میں مزاحمت تک محدود نہ رہنی چاہیے بلکہ اس کو غنیم کی معاشی زندگی پر ایک مولک ضرب لگانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس لحاظ سے اس میں پرائیویٹ اشخاص یعنی غیر مقاتلین پر بھی ضرب پڑھنی ناگزیر ہے پروفیسر نائمیر اپنی کتاب بحری جنگ کے قوانین اور اصول میں لکھتا ہے بحری جنگ میں دشمن قوم پر ہر ممکن ذریعے سے حتیٰ کہ انتہائی وحشیانہ ذرائع سے بھی زندگی دو بھر کر دینی چاہیے بارک ہارڈ لکھتا ہے یہ خوش آئند اصول کے جنگ محض مسلح افواج کے درمیان کشمکش کا نام ہے جس کا غیر فوجی لوگوں کے پرامن روابط پر کوئی اثر نہیں پڑتا اپنے آپ کو ایک خیالی بہشت ثابت کر چکا ہے فوج نہ اپنے تئیں قوم سے جدا کر سکتی ہے اور نہ سلطنت سوسائٹی سے الگ ہو سکتی ہے تمام نظریات کے الر رغم جنگ ہمیشہ قوموں کے درمیان ہوا کرتی ہے کیونکہ آبادی کے تمام طبقات اس میں حصہ لیتے ہیں اگرچہ ان سب کے ہتھیار مختلف ہوتے ہیں جہاں تک سلطنت سے ان کا گہرا تعلق ہے سلطنت اور اہل ملک میں کوئی امتیاز قائم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا جنگ جس طرح دو فوجوں کے درمیان ایک فوجی کشمکش ہے اسی طرح دو قوموں کے درمیان وہ ایک معاشی کشمکش بھی ہے ایک دوسرے موقع پر یہی مصنف لکھتا ہے سمندر کی تہ میں تجارت کو غرق کر دینا آدمیوں کو ڈبوت دینے سے بدرجہ زیادہ انسانیت پرور طریقہ جنگ ہے بلکہ زیادہ گہرا تجزیہ کرو تو دشمن کی فوجی قوت کو مغلوب کرنے کی کوشش ایسی حالت میں بالکل بیکار معلوم ہوگی جبکہ دشمن کی معاشی قوت اتنی مضبوط ہو کہ وہ اسے ہتھیار رکھنے پر مجبور نہ ہونے دے اسی وجہ سے یہ ناگزیر ہے کہ ہر محارب فریق اپنے دشمن کی معاشی قوت برباد کر دینے کی کوشش کرے ایک سلطنت کی عسکری قوت دفاع اس کی معاشی قوت کے ساتھ اس طرح گتھی ہوئی ہے کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس کی صنعتی زندگی جنگ جاری رکھنے میں اس کے لیے اتنی ہی مفید ہوتی ہے جتنی اس کے سپاہی کی زندگی ہو سکتی ہے اس لیے کوئی محارب قوت دشمن کے معاشی وسائل پر حملہ کرنے سے باز نہیں رہ سکتی دشمن کی عام آبادی کو بھوکا مار دینا خواہ کتنا ہی بے رحمی کا فعل ہو مگر میری رائے میں یہ کوئی ممنوع طریق جنگ نہیں ہے آگے چل کر یہ مصنف پھر لکھتا ہے جنگ کو کلیتاً فوجی طبقے تک محدود رکھنا بہت سے تخیل پسندوں کا متمح نظر ہے وہ چاہتے ہیں کہ خشکی اور تری دونوں پر شخصی املاک محفوظ رہیں محربین تک میں اموال تجارت کا لین دین جاری رہے اور جنگ محارب فریقین کی فوجی قوتوں کے درمیان ہو نہ کہ محارب سلطنتوں کی عام رعایا کے درمیان لیکن آج کوئی عملی آدمی اس تخیل کا پرستار نہیں ہے صرف اسی بنا پر نہیں کہ وہ حقیقت واقعہ سے بہت دور ہے بلکہ اس لیے بھی کہ یہ سراحتاً ایک مصنوعی اور غیر فطری حالت ہے صرف یہی نہیں بلکہ جنگی کاروائیوں سے متصل علاقوں کی باہمی تجارت کو لامحالہ ضرب لگتی ہی ہے اور ویسے بھی یہ بات اقل و خرد کے بالکل منافی معلوم ہوتی ہے کہ ایک طرف ایک سلطنت اپنے ہزاروں نوجوانوں کو جنگ کی آگ میں جھونک رہی ہو اور دوسری طرف دشمن کو چین سے تجارت بھی کرنے دے ایک طرف وہ دشمن کی بندرگاہوں پر گولہ باری کرنے میں اپنی جان و مال قربان کر رہی ہو اور دوسری طرف اس کی درآمد اور برآمد کا سلسلہ بھی جاری رہنے دے ایک اور مصنف ایلتز باشر لکھتا ہے چونکہ دشمن کی فوجی قوت کی جڑیں دشمن قوم کی مجموعی قوت میں بہت گہری جمی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے اس قوت کو تمام ممکن ذرائع سے کچل دینا نہایت ضروری ہے اس طرح ایک دشمن فوج کے خلاف جو جنگ شروع کی جاتی ہے وہ اس پوری دشمن قوم کے خلاف جنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور جب جنگ اس منزل پر پہنچ جاتی ہے تو بین الملی قانون اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے پہلے زمانے میں جو یہ اصول تسلیم کر لیا گیا تھا کہ جنگ محض دشمن کی مسلح فوجوں کے درمیان محدود رہنی چاہیے اور مہاربین کی عام آبادی تک چند مخصوص اور متعین صورتوں کے سوا اس کے شدائد کو وسیع نہ ہونا چاہیے اس پر آج تمادی عارض ہو چکی ہے موجودہ زمانے کی جنگ نے اس کو دور پھینک دیا ہے وہ صرف انفرادی واقعات میں ہی نہیں توڑا گیا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اور کلیتن توڑ دیا گیا ہے آئندہ لڑائیوں میں اس کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے گا کیونکہ ماضی کے ساتھ پناہ ہو جانے والی چیز کا پھر اعادہ نہیں ہوا کرتا ان طویل اقتباسات سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگ میں تمام غیر فوجی طبقوں کو غیر اہل قتال قرار دینا ان کو جنگی کاروائیوں سے محفوظ رکھ کر آزادی سے کاروبار کرنے دینا اور انہیں ان تمام رعایات سے جو غیر اہل قتال کے لیے مخصوص ہیں مستفید کرنا نہ صرف عملاً ناممکن ہے بلکہ اصولاً بھی غلط ہے اس میں شک نہیں کہ جنگ میں غیر فوجی طبقوں کو خاص طور پر ہدف بنانا اور ان کی اقتصادی زندگی برباد کرنے کی اس حیثیت سے کوشش کرنا کہ گویا یہ بھی جنگ کے مقاصد میں سے ہے یقیناً ایک زیادتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کم کچھ زیادتی نہیں ہے کہ ان تمام لوگوں کو غیر اہل قتال کے حقوق دیے جائیں جو دشمن کی جنگی طاقت کو تقویت پہنچانے میں اتنا ہی حصہ لیتے ہیں جتنا فوجی طبقے لیتے ہیں اس لحاظ سے مغربی قانون نے اہل قتال اور غیر اہل قتال کے درمیان تفریق کا جو خط کھینچا ہے وہ کسی حیثیت سے بھی مستقیم نہیں ہے ایک طرف وہ بہت سے ان طبقات کو اہل قتال کے حقوق سے محروم کر دیتا ہے جو در حقیقت اس کے مستحق ہے دوسری طرف بہت سے ان طبقات کو غیر اہل قتال کی رعایات دیتا ہے جو در حقیقت اس کے مستحق نہیں ہے اس افراد اور تفرید کے درمیان اسلام نے ایک مستقیم خط کھینچ دیا ہے جو اہل قتال اور غیر اہل قتال کو ان کے پیشوں کے لحاظ سے تقسیم نہیں کرتا بلکہ ان کی قابلیت جنگ کے اعتبار سے تقسیم کرتا ہے اس نے محارب قوم کو مقاتلے کے اصول پر تقسیم کیا ہے جو لوگ عملاً مقاتلہ کرتے ہیں یا فطرت اور عادت کے اعتبار سے مقاتلے کے قابل ہیں وہ سب اہل قتال ہیں اور جو فطرت اور عادت کے اعتبار سے مقاتلے کی قدرت نہیں رکھتے مثلا عورتیں بچے بوڑھے بیمار معذور اور فقرا وغیرہ وہ سب غیر اہل قتال میں داخل ہیں دشمن قوم کا ہر فرد جو مسلمانوں سے لڑنے آئے گا خواہ وہ باقاعدہ فوج سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اسے بہر صورت مقاتل سمجھا جائے گا اور وہ تمام حقوق اس سے دیے جائیں گے جو مقاتلین کے لیے مخصوص ہیں کہ وہ غدر اور عہد چھکنی کا عادی مجرم نہ ہو اس طرح ہر وہ شخص جو جنگ پر قادر ہو اہل قتال میں شمار کیا جائے گا اور اسے ضروریات جنگ کے ماتحت نہ کہ لازمن شدائد جنگ سے دوچار ہونا پڑے گا یہ ضرور ہے کہ اگر وہ امان مانگے تو اسے امان دی جائے گی اگر وہ دار الحرب اور دارالاسلام کے درمیان پرامن طریقے سے تجارت کرنی چاہے تو مسالح جنگ کی رعایت سے اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے اگر وہ جنگی کاروائیوں سے دور رہ کر اپنے کاروبار میں مشغول رہے تو اس کو غیر اہل قتال کی طرح معمون بھی رکھا جا سکے گا لیکن نوعیت کے اعتبار سے وہ اہل قتال ہی کے طبقے میں شمار ہوگا اور غیر مقاتلین کے حقوق اس کو محض رعایتاً دیے جائیں گے اہل قتال اور غیر اہل قتال کے درمیان تفریق کی یہی ایک فطری صورت ہے اور ان دونوں انتہائی نقطوں کے درمیان اسی ایک متوسط نقطے پر جنگی اور قانونی گروہوں کا اجتماع ممکن ہے مقاتلین کے حقوق و فرائض محاربین کی یہ دو بڑی اقسام یعنی اہل قتال اور غیر اہل قتال اپنے حقوق و فرائض کے اعتبار سے مختلف قوانین کے تابع ہیں اس لیے ہم ان دونوں سے الگ الگ بحث کریں گے ان میں ترتیب کے اعتبار سے اہل قتال مقدم ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے یورپ میں اہل قتال کے حقوق کا کلی احساس انیسویں صدی کے دور آخر کی پیداوار ہے اگرچہ اس سے بہت پہلے نظری حیثیت سے ان پر بحث اور کلام کی ابتدا ہو چکی تھی اور شعور اجتماعی کی ترقی کے ساتھ ساتھ بعض حقوق عملی دنیا میں بھی تسلیم کیے جا چکے تھے لیکن کامل طور پر ان حقوق کے تسلیم و اعتراف کا دور بہت بعد میں شروع ہوا ہے اٹھارہ سو انتیس تک سلطنتیں اس بارے میں کسی متعین قانون کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھیں اور خود اپنے آپ کو اس عمر کے فیصلے کا مختار سمجھتی تھی کہ کن محاربین کو وہ اہل قتال کے حقوق دیں اور کن کو نہ دیں چنانچہ امریکہ کی خانہ جنگی میں صدر جمہوریہ امریکہ نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ ایک قوم خود ہی اس عمر کا فیصلہ کرے گی کہ کب وہ محاربین کو اہل حرب کے حقوق دے عام اس سے کہ وہ محاربین اس قوم سے ہوں جو اپنے آپ کو ایک ایسی حکومت سے آزاد کرانا چاہتی ہو جسے وہ ظالم سمجھتی ہے یا وہ آزاد اقوام ہوں اور باہم ایک دوسرے سے برسر جنگ ہوں لیکن ہر قوم کا خود اپنے افعال کے لیے جج بن جانا کسی حال میں بھی متعین حقوق اور فرائض پیدا نہیں کر سکتا اور عملہ اس کا نتیجہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ سرے سے اہل حرب کے حقوق و فرائض ہی فنا ہو جائیں اس مشکل کو اہل مغرب نے آخر محسوس کیا اور رفتہ رفتہ یہ اصول تسلیم کیا گیا کہ محاربین کو ہر حالت میں حربیت بیلیگرنسی کے حقوق دیے جائیں گے اس کا فیصلہ خود فریقین کے اختیار تمیزی پر نہ چھوڑا جائے بلکہ سب سے پہلے سینٹ پیٹرز برگ میں ایک قاعدہ کلیہ وضع کیا گیا جس کے الفاظ یہ تھے جنگ میں سلطنتوں کو صرف اسی ایک جائز مقصد کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دشمن کی فوجی قوت کو کمزور کر دیں اور اس مقصد کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اس کے آدمیوں کی زیادہ سے زیادہ ممکن تعداد بیکار کر دی جائے اس سے بڑھ کر ایسے اسلحہ استعمال کرنا جن سے بیکار کیے ہوئے آدمیوں کی تکالیف میں غیر ضروری اضافہ ہو یا ان کی موت ناگزیر ہو جائے اس مقصد پر تعدی کے حکم میں داخل ہوگا یہ ابتدائی قاعدہ تھا جو اٹھارہ سو اڑسٹھ میں وضع کیا گیا اس کے چند سال بعد بروسلز کانفرنس میں کچھ حقوق اور فرائض بھی متعین کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انیسویں صدی کے خاتمے تک اس موضوع پر کوئی ایسا قانون نہ بنایا جا سکا جس کو تمام مغربی طاقتوں نے تسلیم کر لیا ہو صدی کے اختتام پر جب پہلی ہیک کانفرنس منعقد ہوئی تو اس نے یہ جامع اصول وضع کیا کہ محاربین کا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ذرائع استعمال کرنے کا حق غیر محدود نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اس نے اہل قتال کے حقوق و فرائض بھی متعین کیے جن کو ضوابط ہیگ کی دفعہ تیئیس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے مخصوص سمجھوتوں میں جن امور کی ممانعت کی گئی ہے ان کے علاوہ حسب ذیل امور خصوصیت کے ساتھ ممنوع ہیں الف زہر یا زہریلے اسلحہ استعمال کرنا بے مہارب قوم یا فوج کے کسی شخص کو دغا سے قتل یا زخمی کرنا جیم ایسے دشمن کو قتل یا زخمی کرنا جس نے ہتھیار ڈال کر یا مدافعت کے تمام وسائل سے محروم ہو کر حریف کے اختیار تمیزی کے آگے اپنے تئیں تسلیم کر دیا ہو دال یہ اعلان کرنا کہ کوئی امان نہیں دی جائے گی رے ایسے اسلحہ یا اشتعال پذیر مادے یا سامان استعمال کرنا جو حد سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوں سین صلح کے پرچم یا دشمن کے قومی پرچم یا فوجی علامات یا وردی یا مفاہمت جینوا کے مقرر کیے ہوئے امتیازی نشانات ناجائز طریقے سے استعمال کرنا شین دشمن کی املاک تباہ کرنا بغیر اس کے کہ جنگی ضروریات کے لحاظ سے ایسا کرنا ناگزیر ہو اس اجمالی بیان سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اہل قتال کے حقوق و فرائض کی تعین کب اور کس طرح ہوئی اس کے بعد اب ہم خاص خاص حقوق و فرائض کا الگ الگ تذکرہ کریں گے نمبر ون قواعد حرب کی پابندی اہل قتال کا سب سے بڑا فرض جس پر حکومتوں کو بڑا اصرار ہے وہ یہ ہے کہ فوجی ضبط و نظام کے پابند ہوں اور قواعد حرب کو ملحوظ رکھیں جو محاربین بے ضابطہ جنگ کرتے ہیں ان کے حقوق حربیت کو تقریباً تمام سلطنتوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے جرمن قانون میں ان کے لیے کم سے کم دس سال کی قید اور زیادہ سے زیادہ موت کی سزا مقرر ہے امریکہ کے قانون کی ضمن چہارم دفعہ تراسی میں ان کو قزاق اور ڈاکو قرار دیا گیا ہے اور ان کے لیے وہی سزا تجویز کی گئی ہے جو اس قسم کے مجرموں کو دی جاتی ہے حربیت کے حقوق تو درکنار ان لوگوں کو انسانیت کے ابتدائی حقوق دینے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے چنانچہ ایٹین نائنٹی نائن کی ہیگ کانفرنس میں برطانیہ نے سخت اصرار کیا کہ غیر مہذب اور وحشی قوموں کے مقابلے میں ڈم ڈم کی گولیاں استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے لارڈ لینس ڈاؤن نے جو برطانیہ کی نمائندگی کر رہے تھے اپنی تقریر کے دوران بڑے زور سے کہا تھا کہ اٹھارہ سو پچانوے کی جنگ چترال میں معمولی قسم کی گولیاں وحشی دشمن کے ہجوم کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں اور ڈمڈم کی گولیاں ان لوگوں کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی یہ وہی ڈمڈم کی گولیاں ہیں جن کے ذکر سے ایک یورپین کا ضمیر کام اٹھتا ہے اور جن کا مہذب قوموں کے خلاف استعمال کرنا کسی کو گوارا نہیں ہے لیکن بے ضابطہ جنگ کرنے والی غیر مہذب قوموں کے خلاف اسی خلاف انسانیت ہتھیار کو استعمال کرنا اس قدر ضروری اور جائز سمجھا جاتا ہے کہ ایک مہذب ترین یورپین سلطنت ہیگ کے اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور دستخط کرتی ہے تو اس وقت جب کہ اس اقرار نامے کو صرف متعقدین کی باہمی جنگوں تک محدود کر دیا جاتا ہے پوائنٹ نمبر ٹو امان اہل قتال کا پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ جب وہ دشمن سے امان مانگے تو انہیں امان دی جائے سترویں صدی تک یورپ میں امان دینے کا طریقہ مفقود تھا انگلستان کی خانہ جنگی میں پارلیمنٹ نے آئرش لوگوں کو امان دینے سے قطعی انکار کر دیا تھا اٹھارہویں صدی کے آخر تک محاربین کو حق تھا کہ ایک دوسرے کو امان دینے سے انکار کر دیں چنانچہ سترہ سو چورانوے میں فرینچ کنونشن نے اعلان کر دیا تھا کہ انگریزی سپاہیوں کو امان نہیں دی جائے گی لیکن انیسویں صدی میں اہل قتال کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا کہ جب وہ امان طلب کریں تو ان پر کسی قسم کی دست درازی نہ کی جائے اور ان کو اسیران جنگ کے حقوق دیے جائیں مگر یہ قانون صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو میدان جنگ میں دشمن سے پناہ مانگیں حاشیے میں لکھا ہے موجودہ قانون نے میدان جنگ کی امان اور حالت جنگ کی امان میں فرق کیا ہے مگر میں نے اسلامی اصطلاح کے لحاظ سے ان دونوں کا اکٹھا ذکر کرنا زیادہ مناسب سمجھا باقی رہے وہ محاربین جو حالت جنگ شروع ہوتے وقت دشمن کے قبضے میں ہوں سو ان کے متعلق ابھی تک کوئی متعین قاعدہ موجود نہیں ہے اٹھارہویں صدی تک عام قاعدہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا اور معمولی مجرموں کی طرح اختتام جنگ تک قید رکھا جاتا تھا سترہ سو چھپن میں پہلی مرتبہ انگلستان نے فرانس کے ساتھ یہ رعایت کی کہ جنگ کے آغاز میں جتنے فرانسیسی اس کی حدود میں موجود تھے ان کو اس شرط پر امان دے دی کہ وہ ایمانداری کے ساتھ نا طرفدار رہے اسی طرح سترہ سو چورانوے میں انگلستان اور ممالک متحدہ امریکہ کے درمیان اس قسم کا ایک سمجھوتا ہوا کہ ان کی باہمی لڑائیوں میں دونوں فریق ایک دوسرے کے آدمیوں کو امان دیا کریں گے مگر اٹھارہ سو تین میں معاہدہ ایمینس کے ٹوٹنے پر نیپولین نے پھر پچھلے طریقے کا اعادہ کیا اور ان تمام انگریزوں کو گرفتار کر لیا جو فرانسیسی علاقے میں موجود تھے انیسویں صدی میں ایک دوسرا طریقہ اخراج کا بھی اختیار کیا گیا اور ان تینوں طریقوں پر با اوقات مختلفہ عمل درآمد ہوتا رہا اٹھارہ سو چون کی جنگ کریمیا اٹھارہ سو ستانوے کی جنگ ترکی اور یونان اور اٹھارہ سو اٹھانوے کی جنگ امریکہ اور اسپین میں فریقین نے ایک دوسرے کے آدمیوں کو امان عطا کی مگر اٹھارہ سو ستر کی جنگ جرمنی اور فرانس میں تمام جرمن فرانسیسی علاقے سے نکال دیے گئے اور اٹھارہ سو ننانوے کی جنگ بوئر میں جنوبی افریقہ کی دونوں جمہوریتوں نے انگریزوں کو حدود بلاد سے خارج کر دیا اس کے بعد بیسویں صدی میں بھی اس کے متعلق کوئی قاعدہ نہ بن سکا انیس سو چار کی جنگیں روس اور جاپان میں اور انیس سو گیارہ کی جنگیں ترکی اور اٹلی میں کچھ عرصے تک فریقین نے امان عطا کرنے کے طریقے کی پابندی کی مگر انیس سو چودہ کی جنگ عظیم میں برطانیہ فرانس اور اٹلی نے دشمن کے ان تمام افراد کو جو ان کی حدود میں موجود تھے ایک خاص مدت کے اندر نکل جانے کا حکم دے دیا اور جو لوگ نہ نکلے انہیں شدید نظر بندی میں رکھا جرمنی اور آسٹریا نے غیر فوجی عمر کے لوگوں کو مستثنا کر کے سب کو نظر بند کر دیا پرتگال نے غیر فوجی عمر کے لوگوں کو نکال باہر کیا اور فوجی عمر کے لوگوں کو نظر بند کر دیا امریکہ اور جاپان نے سب کو امان عطا کر دی اس کے متعلق ابھی تک کوئی قانون نہیں بنا ہے مگر موجودہ زمانے میں بین الملی قانون کا عام رجحان یہ ہے کہ غیر فوجی عمر کے لوگوں کو ملک چھوڑ کر چلے جانے کی مہلت دی جائے اور فوجی عمر کے لوگوں کو روک لیا جائے بخلاف اس کے اسلام میں ساڑھے تیرہ سو برس سے یہ عام قانون موجود ہے کہ اہل حرب میں سے کوئی شخص اگر دارالاسلام میں امان لے کر رہنا چاہے یا آنا چاہے تو اسے امان دینی چاہیے اور اگر وہ اپنے مامن کی طرف جانا چاہے تو اسے بخیریت پہنچا دینا چاہیے اس کے علاوہ اسلام نے حربی مستامن کو جو وسیع حقوق دیے ہیں ان کی گرد تک بھی ابھی مغرب کا بین الملی قانون نہیں پہنچ سکا ہے پوائنٹ نمبر تھری اسیران جنگ اسیران جنگ کے متعلق یورپ کے قوانین بہت مکمل ہیں مگر پروفیسر مورگن کے بقول ان کے مکمل ہونے کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں تمام سلطنتوں کے مفاد مشترک ہیں ہر سلطنت خود اپنے سپاہیوں اور افسروں کی آسائش چاہتی ہے اس لیے وہ محض مبادلے کے طور پر مخالف کے سپاہیوں اور افسروں کو بھی آسائش پہنچانے پر راضی ہو جاتی ہے لیکن یہ مہذب قوانین بہت قریبی عہد کی پیداوار ہیں سترویں صدی تک یورپ میں اسیران جنگ کو غلام بنانے کا دستور تھا گروٹیوس نے اس طریقے کے خلاف آواز بلند کی اور عیسائی اقوام کو مشورہ دیا کہ وہ ایک دوسرے کو غلام بنا کر بیچنے کے بجائے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا کریں مگر ایک صدی تک اس کی سفارشات بے اثر رہیں اٹھارویں صدی کی ابتدا میں فدیہ اور تبادلہ اسیران جنگ کا طریقہ جاری ہوا اور صدی کے اختتام تک سلطنتیں اس پر کاربند رہیں سترہ سو اسی میں فرانس اور انگلستان کے درمیان مبادلہ اور مفادات کے متعلق جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک سپاہی کی قیمت ایک پاؤنڈ اور ایک امیر البحر یا مارشل کی قیمت ساٹھ پاؤنڈ یا ساٹھ سپاہی قرار دی گئی تھی انیسویں صدی میں یورپ نے مفادات کا طریقہ چھوڑ دیا اور صرف مبادلے کا طریقہ باقی رکھا لیکن تہذیب کے اس شباب کے زمانے میں بھی اسیران جنگ کو قتل کرنے کا طریقہ بالکل موقوف نہیں ہوا تھا چنانچہ سترہ سو ننانوے میں مہذب یورپ کے سب سے بڑے جرنیل نپولین بوناپارٹ نے یافا کی چار ہزار ترکی فوج کو جس نے جان بخشی کا وعدہ لے کر اطاعت قبول کی تھی صرف اس عذر کی بنا پر قتل کرا دیا کہ وہ انہیں کھلانے کے لیے خوراک مہیا نہیں کر سکتا تھا اور نہ مصر بھیجنے کا انتظام کر سکتا تھا اس کے تقریباً ایک صدی بعد مغربی دنیا میں پھر اسی جرم کا ارتکاب کیا گیا جس کو ابھی تیس برس سے کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے اٹھارہ سو چھیانوے میں کیوبا کے ہسپانوی کیپٹن جنرل ویلر نے اسیران جنگ کو باغی قرار دے کر قتل کرا دیا تھا اور ہزاروں نہتے باشندوں کو پکڑ کر اس طرح قید کر دیا تھا کہ وہ مکھیوں اور مچھروں کی طرح بھوکے پیاسے مر گئے بہرحال یہ ایک واقعہ ہے کہ اسیران جنگ کے متعلق باضابطہ قواعد اٹھارہ سو چوہتر کی بروسلز کانفرنس میں وضع کیے گئے اٹھارہ سو ننانوے کی ہیگ کانفرنس نے ان کی توثیق کی اور انیس سو سات کی دوسری ہیگ کانفرنس نے ان کو مکمل کر کے ایک بین الملی قانون بنا دیا یہ قواعد ہمیں مفاہمت ہیگ نمبر چار سے ملحق ضوابط میں ملتے ہیں جن کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے دفعہ چار اسیران جنگ محارب حکومت کے قبضہ اختیار میں ہوں گے نہ کہ ان اشخاص کے قبضے میں جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہو ان سے انسانیت کا سلوک روا رکھنا چاہیے ان کے پاس اسلحہ گھوڑوں اور جنگی کاغذات کے ماں سوا جو اشیاء موجود ہوں وہ انہی کی ملک رہیں گی دفعہ پانچ اسیران جنگ کو عموماً نظر بند رکھنا چاہیے لیکن اگر تحفظ کے لیے ناگزیر ہو تو قید بھی کیا جا سکتا ہے دفعہ چھ قید کرنے والی حکومت اسیران جنگ سے ان کے درجے کو ملحوظ رکھ کر کام لے سکتی ہے افسر ہر حال میں اس سے مستثنا ہے بشرطے کہ وہ کام حد سے زیادہ نہ ہو اور جنگی اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو انہیں اس کام کا معاوضہ دیا جائے گا جو اسی شرح کے مطابق ہونا چاہیے جس پر خود اس حکومت کے اسی درجے کے آدمیوں کو دیا جاتا ہو دفعہ سات اسیران جنگ جس حکومت کے قبضے میں ہوں وہی ان کے گزارے کی ذمہ دار ہوگی خاص صورتوں کے علاوہ ان کے قیام کا بندوبست اسی پیمانے پر ہونا چاہیے جس پر خود گرفتار کرنے والی حکومت اپنے اسی درجے کے ملازموں کے لیے کرتی ہو دفعہ آٹھ اسیران جنگ ان قوانین کے تابع ہوں گے جو قید کرنے والی سلطنت میں نافذ ہوں نافرمانی کا ہر فعل ان کے حق میں ایسی سختیوں کو جائز کر دے گا جو اس کے لیے ضروری ہوں بھاگنے والے قیدی اگر اپنی فوج تک پہنچنے سے پہلے گرفتار ہو جائیں تو تادیبی ڈسکریمنیٹری سزا کے مستوجب ہوں گے اور اگر اپنی فوج میں پہنچنے کے بعد دوبارہ گرفتار ہوں تو ان کو گزشتہ جرم کی سزا نہ دی جائے گی دفعہ نائن ہر اسیر جنگ کا فرض ہوگا کہ اگر اس سے اس کا نام اور عہدہ دریافت کیا جائے تو وہ ٹھیک ٹھیک بتا دے نہ بتانے یا غلط بتانے کی پاداش میں اس کی آسائشیں کم کر دی جائیں گی دفعہ دس اسیران جنگ کو یہ وعدہ لے کر رہا کیا جا سکتا ہے کہ وہ جنگ میں پھر حصہ نہ لیں گے اگر کوئی اسیر اس طرح رہائی حاصل کرے تو اس کا فرض ہوگا کہ اپنا عہد پورا کرے اس کی حکومت اس کو عہد چکنی پر مجبور نہ کرے گی دفعہ گیارہ کسی اسیر جنگ کو مشروط رہائی حاصل کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے گا اور نہ کوئی حکومت اس پر مجبور ہوگی کہ ہر حال میں کسی اسیر کی درخواست رہائی قبول کر لے دفعہ بارہ اگر کوئی اسیر جنگ مشروط رہائی حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اسی حکومت کے خلاف لڑنے آئے تو اسے اسیران جنگ کے حقوق حاصل نہ ہوں گے اور گرفتار ہونے کی صورت میں اس پر مقدمہ چلایا جائے گا دفعہ تیرہ جو غیر مقاتل لوگ کسی فوج کے ساتھ باضابطہ تعلق کے بغیر شامل ہوں مثلا اخباروں کے نامہ نگار وغیرہ ان کو گرفتار کر کے اسیران جنگ کے طور پر رکھا جا سکتا ہے دفعہ چودہ دوران جنگ ہر سلطنت ایک محکمہ اطلاعات قائم کرے گی جو ہر قیدی کے متعلق ضروری معلومات فراہم رکھے گا اور ان کی قومی حکومت کو وقتاً فوقتاً ان کے حالات سے مطلع کرتا رہے گا دفعہ پندرہ اسیران جنگ کی امدادی سوسائٹیاں جو اپنے ملک کے قانون کے مطابق قائم کی گئی ہوں محارب فریقین کی جانب سے ہر قسم کی آسانیوں کی مستحق ہوں گی ان کو اور ان کے ایجنٹوں کو نظر بندی اور قید کی حالت میں اسیروں تک پہنچنے اور اپنے فرائض انجام دینے کی اجازت ہوگی کہ وہ مقامی حکام کی ہدایات کے مطابق عمل کریں دفعہ سولہ محکمہ اطلاعات ڈاک کے محصول سے مستثنا ہوگا خطوط منی آرڈر اور قیمتی اشیاء اور پارسل جو اسیران جنگ کے نام یا ان کی جانب سے بھیجے جائیں ڈاک کے خط سے دونوں ملکوں میں مستثنا ہوں گے ان پر کسی قسم کی چنگی بھی نہ ہوگی اور نہ ریلوے کا محصول لگایا جائے گا دفعہ سترہ گرفتار شدہ افسروں کو اسی شرح سے تنخواہ دی جائے گی جو قید کرنے والی حکومت اپنے اسی درجے کے ملازموں کو دیتی ہو یہ رقم آخر میں خود ان کی حکومت ادا کر دے گی دفعہ اٹھارہ قیدیوں کو اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کی آزادی ہوگی اور وہ ان قواعد کے تحت جو ضبط و نظام کی خاطر مقرر کیے گئے ہوں اپنے مذہب کے کلیسا میں جا سکیں گے دفعہ انیس اسیران جنگ کی وصیتیں اسی طرح پوری کی جائیں گی جس طرح قومی فوج کے سپاہیوں کی کی جاتی ہیں وفات پانے کی صورت میں ان کی تجہیز و تکفین اسی عزت کے ساتھ کی جائے گی جو ان کے ہم رتبہ قومی فوج کے ملازموں کی تجہیز و تکفین میں ملحوظ رکھی جاتی ہے دفعہ بیس صلح ہونے کے بعد جہاں تک جلدی ممکن ہوگا اسیران جنگ کا تبادلہ کیا جائے گا ان قواعد کو اگر ضابطے کی جزیات سے مجرد کر کے محض اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اسلام کے مقرر کیے ہوئے اصول پر کوئی خاص اضافہ نہیں کیا ہے مغربی قانون اسیران جنگ کو زیادہ سے زیادہ وہ آسائشیں باہم پہنچانا جاتا ہے جو ایک سلطنت خود اپنے اسی درجے کے سپاہیوں اور افسروں کو بہم پہنچاتی ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کا طرز عمل یہ ہے کہ انہوں نے اسیران جنگ کو اپنے سے بہتر کھانا کھلایا اور اپنے سے بہتر کپڑا پہنایا حالانکہ دشمنوں کے ہاں ان سے اسیران جنگ کو روٹی کپڑا تو درکنار الٹی جسمانی اذیتیں نصیب ہوتی تھیں مغربی سلطنتیں اسیران جنگ کے خرچ کا ایک بڑا حصہ خود ان کی اپنی قوم سے وصول کرتی ہیں مگر اسلام نے ان پر اس وقت اپنا مال خرچ کیا جبکہ دشمن سلطنتوں سے اس معاملے میں کسی سمجھوتے کا امکان تھا ہی نہیں مغربی سلطنتیں ان کو صرف مبادلے کی صورت میں رہا کرنے پر آمادہ ہوتی ہیں مگر اسلام نے مبادلے کے بغیر ہی ان کو اکثر رہا کیا ہے اور بطریق احسان رہا کر دینے کو افضل سمجھا ہے تاہم بعض چیزیں ان میں اسلام سے زائد بھی نظر آتی ہیں لیکن ان کے متعلق کوئی رائے قائم کرتے وقت اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ ہر سلطنت دوسری سلطنت کے سپاہیوں کو یہ تمام رعایات اس مفاہمت کی بنیاد پر دینے کے لیے راضی ہوئی ہے کہ اس کے سپاہیوں کو بھی ایسی ہی رعایات دی جائیں گی بخلاف اس کے اسلام نے کسی معاہدے اور سمجھوتے کے بغیر ایسی حالت میں اسیران جنگ کو وہ رعایات دی تھیں جبکہ اسے اپنے مخالفوں سے کسی قسم کی رعایت حاصل ہونے کی کوئی امید نہ تھی اس نے غزوہ بدر کے قیدیوں پر اس زمانے میں لطف و احسان کیا تھا جبکہ کفار قریش کے قبضے میں بیسیوں مسلمان قیدی تپتی ہوئی ریت پر لٹائے جاتے تھے آج کی طرح اس وقت ایسا کوئی سمجھوتا اور معاہدہ ممکن نہ تھا اس لیے اسیران جنگ کو زیادہ سے زیادہ وہی رعایات دی جا سکتی تھی جو اسلام نے دیں لیکن آج جبکہ اس بارے میں سمجھوتا اور معاہدہ ممکن ہے اسلام پچھلے قوانین پر اضافہ کرنے سے ہرگز انکار نہ کرے گا وہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہر ایسے معاہدے کی اجازت دیتا ہے جس میں مساوات کے ساتھ مراعات کا مبادلہ کیا گیا ہو پوائنٹ نمبر فور مجروحین مرزا اور مقتولین فوج کے مجروحین اور بیماروں کے لیے سترویں صدی تک یورپ میں کوئی خاص انتظام نہ تھا غالباً سترویں صدی میں پہلی مرتبہ جنگی ہسپتال قائم کرنے اور میدان جنگ میں فوری امداد کے لیے طبیب اور جراح رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا لیکن دشمنوں کے مجروحوں اور بیماروں کا احترام اور اس کے ہسپتالوں اور معالجوں کی معمونیت کا تخیل انیسویں صدی تک یورپ میں ناپید تھا مجروح اور بیمار لوگ بسا اوقات قتل کر دیے جاتے اور اکثر اوقات ان کو نہایت خستہ حالت میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا ہسپتالوں کو فوجی حملے سے مستثنا نہ رکھا جاتا تھا معالجوں اور تیمار داروں کو اسیران جنگ میں شمار کیا جاتا اور عام مقاتلین کی طرح وہ بھی قید کر لیے جاتے تھے انیسویں صدی کے وسط تک بین الملی قانون کے ماہرین کے درمیان اسی مسئلے میں اختلاف تھا کہ ڈاکٹروں اور تیمارداروں کو اسیران جنگ میں شمار کیا جائے یا نہیں امریکہ کی خانہ جنگی میں ریاست ہائے متحدہ نے یہ امر جائز قرار دیا تھا کہ اگر غنیم کے ڈاکٹروں کی خدمات درکار ہوں تو انہیں پکڑ کر زبردستی ان سے کام لیا جا سکتا ہے غرض یہ کہ اٹھارہ سو چونسٹھ تک یورپ مجروحوں اور مریضوں اور معالجوں کے متعلق مہذب قوانین سے آشنا تھا پہلی مرتبہ وہ اس تہذیب سے اس وقت آشنا ہوا جب سوئٹزرلینڈ کے ایک مشہور محب انسانیت ہینری دونان نے اس کو مہذب قوموں کے وحشیانہ اعمال پر متنبع کرنے کے لیے ایک دردناک آواز بلند کی جون ایٹین ففٹی نائن میں فرانس اور سارڈینیا کی متحدہ افواج اور آسٹریا کی فوج کے درمیان سولفرینو پر ایک زبردست مارکا برپا ہوا تھا جس میں علاوہ اور وحشیانہ حرکات کے مجروحین جنگ کے ساتھ اس قسم کا بے دردانہ برتاؤ کیا گیا کہ اس سے تمام یورپ میں انسانیت کے لطیف جذبات متحرک ہو گئے ہنری دونا نے اس پر اٹھارہ سو باسٹھ میں ایک کتاب شائع کی جس نے یورپ کی رائے عامہ کو ان بے دردیوں کے تدارک پر آمادہ کر دیا اکتوبر اٹھارہ سو تریسٹھ میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے ایک غیر سرکاری کانگریس بمقام جینیوا منعقد کر کے اس عمر پر غور کیا کہ آئندہ کے لیے جنگ میں زخمیوں اور بیماروں کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا جا سکتا ہے اس کانگریس کے تجویز کردہ خطوط پر دوسرے سال جنیوا میں ایک باضابطہ بین الملی کانفرنس منعقد ہوئی اور اس نے بحث و مباحثہ کے بعد ایک سمجھوتا تیار کیا جس پر بائیس اگست اٹھارہ سو چونسٹھ کو تمام سلطنتوں نے با استثناء امریکہ دستخط کر دیے اس سمجھوتے میں فوجی ہسپتالوں اور ان کے کارکنوں کو نا طرفدار قرار دیا گیا ان کو جنگی قیدی بنانے یا ان کے شفا خانوں کو جنگی اعمال کا ہدف بنانے کی ممانعت کر دی گئی اور بیماروں اور زخمیوں کے علاج اور تیمارداری کے کام میں مزاحمت کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا نیز اس میں زخمیوں اور بیماروں سے متعلق ہر چیز کے لیے سفید زمین پر سرخ سلیب کا نشان تجویز کیا گیا تاکہ دور سے اس کو دیکھ کر امتیاز کیا جا سکے اور کسی ایسی چیز کو جنگی کاروائیوں کا نشانہ نہ بنایا جائے جس پر وہ نشان لگا ہوا ہو اس کے ساتھ ہی ہر محارب فریق پر فرض کیا گیا کہ وہ اپنے زخمیوں کی طرح دشمن کے زخمیوں کا بھی علاج کرائے اور آرام ہو جانے کے بعد یا تو ان سے جنگ میں دوبارہ حصہ نہ لینے کا وعدہ لے کر انہیں رہا کر دے یا بطور اسیران جنگ کے روک لے یہ سمجھوتا متعدد حیثیت سے ناقص تھا اور اس میں سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کو مستلزم سزا جرم قرار دینے کی کوئی سفارش نہیں کی گئی تھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اٹھارہ سو اڑسٹھ میں دوبارہ جنیوا ہی میں ایک اور کانفرنس منعقد ہوئی اور ایک ضمنی سمجھوتا مرتب کیا گیا جو چودہ دفعات پر مشتمل تھا پانچ دفعات بری جنگ کے متعلق اور نو دفعات بحری جنگ کے لیے اس کانفرنس نے حکومتوں سے سفارش کی کہ وہ اپنے قوانین جنگ میں اس سمجھوتے کی دانستہ خلاف ورزی کو جرم مستلزم سزا قرار دیں لیکن نہ تو سلطنتوں نے اس سفارش کو قبول کیا اور نہ سمجھوتے کی توثیق کی اس لیے دوسری جنیوا کانفرنس بالکل بیکار ثابت ہوئی برسلز کانفرنس نے پھر اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا مگر اس کی سفارشات کا حشر بھی وہی ہوا جو دوسری جنوا کانفرنس کا ہوا تھا اس کے پچیس سال بعد اٹھارہ سو ننانوے کی ہیگ کانفرنس میں سلطنتوں نے یہ بات محسوس کی کہ انہیں مجروحوں اور بیماروں کے متعلق ایک مکمل ضابطۂ قانون کی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے سوئزرلینڈ کی حکومت سے سفارش کی کہ وہ ایک تیسری جنیوا کانفرنس منعقد کر کے اس کام کی تکمیل کرے اٹھارہ سو چوہتر کی بروسلز کانفرنس نے پھر اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا مگر اس کی سفارشات کا حشر بھی وہی ہوا جو دوسری جینوا کانفرنس کا ہوا تھا اس کے پچیس سال بعد اٹھارہ سو ننانوے کی ہیگ کانفرنس میں سلطنتوں نے یہ بات محسوس کی کہ انہیں مجروحوں اور بیماروں کے متعلق ایک مکمل ضابطۂ قانون کی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے سفارش کی کہ وہ ایک تیسری جنوا کانفرنس منعقد کر کے اس کام کی تکمیل کرے اس سفارش کے مطابق انیس سو ایک انیس سو تین اور انیس سو چار میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت دوالے مغرب کو پہم دعوتیں دیتی رہی مگر کسی طرف سے ہمت افزا جواب نہ ملا آخر خدا خدا کر کے انیس سو چھ کے موسم گرما میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس نے چھ جولائی کو وہ سمجھوتا مرتب کیا جو آج مغربی سلطنتوں کا معمول بہی قانون ہے اس کے بعد انیس سو سات کی ہیک کانفرنس نے اسی سمجھوتے کی بنیاد پر ایک اور سمجھوتا کیا جس میں انہی قوانین کو بحری جنگ پر منطبق کیا گیا تھا مگر کانفرنس میں شریک ہونے والی چوالیس سلطنتوں میں سے سترہ نے اس کی توثیق نہیں کی جن میں برطانیہ اٹلی یونان بلغاریہ اور سرویا شامل ہیں اس لیے یہ سمجھوتا عملاً بیکار رہا اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن چودہ سے اٹھارہ کی جنگ عظیم میں ہسپتالی جہاز آزادی کے ساتھ غرق کیے گئے ان تمام سمجھوتوں کو اصل الاصول صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ جو دشمن جنگ سے معذور ہو چکا ہو جس کو زخم یا بیماری نے بیکار کر دیا ہو اسے کسی قسم کی ایزا پہنچانا انسانیت کے خلاف ہے اسی اصل سے وہ فروئی قواعد نکلتے ہیں جو ہسپتالوں اور ان کے کارکنوں کے متعلق جینوا اور ہیگ کے سمجھوتوں میں وضع کیے گئے ہیں ان قواعد کا ایک بڑا حصہ محض عملی جزیات پر مشتمل ہے جو ظاہر ہے کہ حالات اور طریقوں کے تغیر کے ساتھ ساتھ بدلتے ہی رہیں گے دیکھنے کی چیز صرف اصول ہے سوس کو مغربی دنیا نے تو آج دریافت کیا ہے لیکن اسلام ساڑھے تیرہ سو برس قبل اسے طے کر چکا ہے فرق یہ ہے کہ مغربی دنیا نے اسے اس وقت طے کیا جب سب طاقتیں اس اصول کو ماننے پر راضی ہو گئیں مگر اسلام نے اس اصول کو اپنے مستقل قوانین جنگ میں اس وقت شامل کیا جب غیر مسلم دنیا اس کے ساتھ کسی سمجھوتے پر تیار نہ تھی اور لڑائیوں میں مسلمان زخمیوں کو بے تکلف مار ڈالا جاتا تھا ایسے وقت میں اسلام نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ تم کو دوسرے فریق کے اچھے یا برے طرز عمل سے بے پرواہ ہو کر خود اپنے ذاتی فرض کے طور پر زخمیوں اور ان تمام لوگوں پر رحم کھانا چاہیے جو زخمیوں کی طرح معذور ہوں پوائنٹ نمبر فائیو مولک اشیاء کا استعمال جب سے جدید علوم حکمت نے جنگ کے لیے نئے نئے مہلک سامان اختراع کرنے شروع کیے ہیں یورپ میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ان ہلاکت بار چیزوں کا استعمال روک دیا جائے زہریلی گیسیں پھٹنے والی گولیاں آتش گیر مادے اور ایسی ہی دوسری چیزیں انسانی جسم پر جو ہولناک اثر پیدا کرتی ہیں ان کو دیکھ کر یورپ کا ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے اور انسانیت پرور اخلاقی یین کا ایک گروہ رائے عام کو بھڑکا کر ارباب سیاست پر دباؤ ڈالتا ہے کہ جنگ میں ایسے وحشیانہ آلات اور اشیاء استعمال نہ کریں مگر فوجی گروہ کو مقاصد جنگ کے حصول میں ان چیزوں سے جو مدد ملتی ہے اس کی وجہ سے وہ ان کا استعمال چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک عرصے سے کشمکش برپا ہے اور اس کا علاج سیاسی مدبرین نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یین کو تو وہ بین الملی کانفرنسیں منعقد کر کے اور ان میں انسانیت پرور اقرار نام میں تیار کر کے مطمئن کر دیتے ہیں اور فوجی گروہ کو آزادی کے ساتھ نہ صرف ان تمام چیزوں کے استعمال کی بلکہ ایسی ہی دوسری نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے رائج کرنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں ان محلہ اشیاء میں سے بعض چیزیں جو بظاہر زیادہ وحشیانہ صورت رکھتی ہیں ان کو تو یورپ نے ایک عرصے سے چھوڑ رکھا ہے زہر کے بجھے ہوئے اسلحے کا استعمال غالباً اٹھارویں صدی سے بند ہے کانٹے شیشے کے ٹکڑے چاقو کے پھل اور ایسی ہی دوسری چیزیں توپ میں بھر کر چھوڑنی بھی ایک صدی سے ممنوع ہو چکی ہیں لیکن دوسری چیزیں جو اصلیت کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں بدر زیادہ وحشیانہ ہیں آج تک برابر استعمال ہو رہی ہیں اور یورپ کی مہذب ترین سلطنتیں ان کے استعمال پر سب سے زیادہ مصر ہیں اٹھارہ سو اڑسٹھ اور انیس سو سات کی کانفرنسوں میں تمام سلطنتوں نے یہ اصول تسلیم کیا کہ دشمن کو ایسا جسمانی نقصان نہ پہنچانا چاہیے جو جنگ کے مقاصد میں کسی قسم کی مدد دیے بغیر اس کی تکالیف میں غیر معمولی اضافہ کرتا ہو چنانچہ اس اصول کے مطابق حزب ذیل اشیاء کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا نمبر ون اشتعال پذیر اور آتش گیر مادے یعنی ایکسپلوسیو اور لوسینڈیری پروجیکٹائلز جن کا وزن چودہ آنس سے کم ہو نمبر ٹو پھٹنے والی گولیاں جو جسم میں داخل ہو کر پھیل جاتی ہوں نمبر تھری زہریلی اور دم گھوٹنے والی گیسیں نمبر فور بیلونوں اور ہوائی جہازوں سے پھٹنے والے گولے برسانہ ان میں سے نمبر چار کی قید کو تو دو سلطنتوں کے سوا کسی نے قبول نہیں کیا اس لیے وہ گویا پیدا ہوتے ہی مر گئی نمبر تین کی قید ابتداً صرف امریکہ اور انگلستان نے نامنظور کی تھی مگر بعد میں تقریباً تمام مہذب سلطنتوں نے اس کی خلاف ورزی کی یہاں تک کہ جنگ عظیم میں سب نے مل کر اس کے پرزے اڑا دیے جنگ کے بعد واشنگٹن کانفرنس میں دوبارہ اس بندش کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک جدید مساق لکھا گیا لیکن آج تک کسی نے اس کی توثیق نہیں کی دوسری قید کے متعلق ابھی تک ماہرین حرب میں اسی امر پر اختلاف ہے کہ پھٹنے والی گولی کی صحیح تعریف کیا ہے پھر جب نام کی تعین ہی نہیں ہوئی تو اسم کی ممانعت کیا مانی اب رہی پہلی قید صوبہ صرف کاغذ ہی کی زینت ہے عملی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے جنگ عظیم میں جملہ اقسام کے اشتعال پذیر اور آتش گیر مادے جس آزادی کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد کوئی شخص ہیگ کانفرنس اور سینٹ پیٹرز برگ کے اقرار ناموں کو یاد دلا کر اپنے تئیں سامان مضحکہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا حاشیے میں لکھا ہے حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم کے استعمال تک نوبت پہنچ گئی جس سے زیادہ ہولناک اور تباہ کن ہتھیار کا کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا تھا اس معاملے میں اسلامی قانون نے کسی قسم کی تصریح نہیں کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی خاص قسم کے ہتھیار یا سامان جنگ کے استعمال کو ممنوع قرار دینا محاربین کے باہمی سمجھوتے پر منحصر ہے اگر ایک محارب فریق ایک مہلک چیز استعمال کرتا ہے تو دوسرے فریق کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اس چیز کو استعمال نہ کرے اس پر ایسی کوئی پابندی عائد کرنا اس کے حق میں شکست کا پیشگی فیصلہ کر دینا ہے اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو ایسے تمام ہتھیار اور طریق جنگ اختیار کرنے کی اجازت دی ہے جو ان کے زمانے میں رائے ہو اور اس کے ساتھ ان کو اس معاملے میں بھی آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اگر غیر قوموں میں سے کوئی ایسا سمجھوتا ممکن ہو جس سے کسی خاص طریقے جنگ یا اعلی جنگ کو مساویانہ اصول پر ترک کیا جا سکتا ہو تو وہ اپنے وقتی فائدے کو دیکھ کر اسے منظور کر لیں نمبر سکس پوائنٹ جاسوس جاسوس کو کسی قانون نے پناہ نہیں دی ہے اور دوسرے قوانین کی طرح مغربی قانون بھی اس کی کوئی قانونی حیثیت تسلیم نہیں کرتا ضوابط ہیگ کی دفعہ تیس میں جاسوس کو صرف یہ رعایت دی گئی ہے کہ اسے مقدمہ چلائے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی اور دفعہ اکتیس کی روح سے اس کو دوسری رعایت یہ دی گئی ہے کہ اگر وہ جاسوسی کر کے اپنی فوج میں واپس پہنچ جائے اور اس کے بعد گرفتار ہو تو اسے پہلے جرم کی بنا پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی ان دو رعایتوں کے ساتھ ہیگ کے ضوابط فوجی حکام کو پورا اختیار دیتے ہیں کہ جس شخص پر جاسوسی کا جرم ثابت ہو اس کو جو چاہیں سزا دیں اس معاملے میں اسلامی قانون بھی مغربی قانون سے مختلف نہیں ہے دونوں صرف اس حربی کو جاسوس قرار دیتے ہیں جو خفیہ طریقے سے دشمن کے علاقے میں گھس کر اس کے اسرار کا تجسس کرتا ہے اور جو شخص بغیر کسی دھوکہ اور فریب کے کھلم کھلا دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے جائے اس کو دونوں جاسوس شمار نہیں کرتے البتہ اسلامی قانون نے جاسوس کو وہ رعایات نہیں دی ہیں جو مغربی قانون اس کو دیتا ہے مگر یہ رعایات دراصل وہ مراعات ہیں جو فریقین باہمی سمجھوتے سے ایک دوسرے کے جاسوسوں کو دیتے ہیں چونکہ تمام سلطنتیں جاسوسوں سے کام لیتی ہیں اور کوئی سلطنت نہیں چاہتی کہ اپنے ایسے جانسار آدمیوں کو بالکل دشمن کے رحم پر چھوڑ دے اس لیے انہوں نے مفاہمت کے ساتھ انہیں کچھ رعایات عطا کر دی ہیں یہ رعایات اگر اسلامی حکومت کے جاسوسوں کو حاصل ہوتی ہوں تو اسلام بھی ان کے عوض محاربین کے جاسوسوں کو ایسی ہی رعایات دے سکتا ہے پوائنٹ نمبر سیون خدا فی الحرب جنگ میں خدا و فریب جائز ہے فریڈرک اعظم کہتا ہے جنگ میں ایک شخص کبھی شیر کی کھال اڑتا ہے اور کبھی لومڑی کی چلاکی اس جگہ کامیاب ہو جاتی ہے جہاں محض قوت ناکام ہوتی ہے مگر خدا اور دغا میں فرق ہے کمین گاہوں میں بیٹھنا دشمن کو بے خبر رکھ کر خطرے کی جگہ کھینچ لانا غلط اطلاعات سے اس کو دھوکہ دینا دکھاوے کی پیش قدمی اور دکھاوے کی پسپائی سے اس کو غلط فہمی میں ڈالنا اس کو پسپائی کا دھوکہ دے کر اچانک جا پڑنا یہ اور ایسی ہی تمام جنگی چالیں خدا میں داخل ہے اور ہر دشمن کا خود اپنا فرض ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہے بخلاف اس کے دشمن کو خطرے کی علامت دکھا کر قریب تر بلانا اور اس پر حملہ کر دینا صلح کی گفت و شنید کے بہانے سے سفید پرچم بلند کرنا اور پھر اس پر ٹوٹ پڑنا فوجوں کی قیام گاہ اور میگزینوں پر وہ علم نصب کرنا جو ہسپتالوں کے لیے مقرر ہیں عورتوں اور بچوں کو آگے کھڑا کر دینا اور ان کے پیچھے سے گولہ باری کرنا یہ اور ایسی ہی دوسری حرکات دغا ہیں اور ان کا ارتکاب کسی فوج کے لیے جائز نہیں ہے لیکن بعض امور ایسے بھی ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دغا کے حکم میں داخل ہیں یا خدا کے حکم میں مثلا دشمن کا قومی پرچم یا اس کی فوجی وردی استعمال کرنا بین الملی قانون کے علماء نے جائز رکھا ہے مگر فوجی گروہ اس کو ناجائز قرار دیتا ہے جرمنی کے قانون میں یہ ایک ممنوع طریق جنگ ہے اور امریکہ کا قانون جنگ اسے ایک ایسی بے ایمانی سے تعبیر کرتا ہے جس کا ارتکاب دشمن کو کسی رعایت کا مستحق نہیں رہنے دیتا پس در حقیقت خدا اور فریب کے متعلق کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو تمام جزیات پر حاوی ہو یہ سوال ایک قوم کے سپاہیانہ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے اور ہر قوم اپنے احساس شرافت کی بنا پر خود ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سے اعمال اس کی شجاعت اور بہادری کے منافی ہیں اور کون سے نہیں ہیں اسی لیے ہیگ کے ضوابط میں خدا کی کوئی تشریح نہیں کی گئی اور صرف یہ لکھ دیا گیا کہ خدا فی الحرب روزز آف وار اور دشمن کے متعلق اطلاعات حاصل کرنے کے وسائل کا استعمال جائز ہے اس مسئلے میں بھی اسلام کا قانون مغرب کے قانون سے متفق ہے اس نے بھی خدا فی الحرب کو جائز قرار دیا ہے اور تفصیلات کو فقہ زمانہ پر چھوڑ دیا ہے تاکہ وقتی حالات کے مطابق وہ خود فیصلہ کریں کہ کون سی چیز خدا کی تعریف میں آتی ہے اور کون سی نہیں آتی پوائنٹ نمبر ایٹ انتقامی کارروائیاں ہیگ کے قوانین اور اسے قبل یا بعد کے قوانین میں انتقام کے متعلق کسی قسم کی تصریح نہیں کی گئی ہے ہمیں مغربی سلطنتوں کے تسلیم کردہ قوانین میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ دشمن کی جانب سے زیادتی ہونے کی صورت میں انتقام لینا جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو کس حد تک غالباً ہیک کانفرنسوں میں اس مسئلے سے دانستہ اعراض کیا گیا ہے کیونکہ فوجی گروہ اس کے متعلق تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے شخصی طور پر بین الملی قانون کے بعض ماہرین نے اس کے حدود مقرر کرنے کی کوشش کی ہے خصوصیت کے ساتھ پروفیسر ہالینڈ کی تجویز کردہ حدود اربعہ قانونی گروہ میں بہت مقبول ہیں جن کا مفاد یہ ہے نمبر ون جس جرم کا انتقام لینا ہو اس کی پہلے کافی تحقیق کر لی جائے نمبر ٹو اس جرم سے جو نقصان پہنچا ہو اس کی تلافی کسی اور صورت سے ممکن نہ ہو اور نہ اصلی مجرم کو سزا دینی ممکن ہو نمبر تھری مخصوص حالات کے سوا ہر انتقامی کارروائی فوج کے سپاہ سالار اعظم کی اجازت سے کی جائے نمبر فور انتقام کسی حال میں اصل جرم کی نسبت سے زیادہ نہ ہو لیکن یہ سب علماء قانون کی شخصی آرا ہیں ہے جن کو جنگی گروہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا جنگ عظیم کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس مسئلے میں بین الملی تعامل یہ ہے کہ وہ ہر وہ زیادتی جو ایک فریق کی طرف سے کی جائے دوسرے فریق کے لیے بھی ویسی ہی زیادتیوں کو جائز کر دیتی ہے مثال کے طور پر اسیران جنگ کو اذیت پہنچانا ہسپتالی جہازوں پر حملہ کرنا تجارتی جہازوں کو غرق کرنا غیر محفوظ آبادیوں پر گولہ باری کرنا زہریلی گیسیں اور پھٹنے والی گولیاں استعمال کرنا قوانین جنگ کی روح سے ناجائز ہے مگر جنگ عظیم میں ہر فریق ان تمام حرکات کا ارتکاب اس عذر پر کر گزرا کہ دوسرا فریق ان کا ارتکاب کر چکا ہے اس مسئلے میں اسلام کا قانون بالکل صاف ہے وہ کہتا ہے سورہ شورہ ترجمہ بدی کا بدلہ بدی ہے اسی کے مثل اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے کیونکہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا سورہ نحل ترجمہ اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے اور صبر کرو تو یہ صابروں کے لیے زیادہ بہتر ہے سورہ بقرہ ترجمہ جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے کی ہے مگر اللہ سے ڈرتے رہو سورہ بقرہ ترجمہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں مگر حد سے نہ بڑھ جاؤ کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان آیات میں اول تو انتقام نہ لینے اور صبر کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے اور مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت بھی دی گئی ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ انتقام اسی حد تک ہو جس حد تک زیادتی کی گئی ہے پھر یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ انتقام میں تقوی کو ملحوظ رکھا جائے اور کسی حال میں شریعت کی حدود سے قدم نہ بڑھایا جائے تقوی اور حدود کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ جو افعال شریعت میں فی نفس ہی حرام اور ناجائز ہیں ان کا ارتقاب کسی حال میں نہ کیا جائے مثلا اگر دشمن کے سپاہی ہمارے ملک میں گھس کر ہماری عورتوں کی بے حرمتی کریں یا ہمارے مقتولوں کا مسئلہ کریں تو ہمارے لیے اس کے جواب میں ان کی عورتوں سے زنا کرنا اور ان کے مقتولوں کا مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے یا مثلا وہ دوران جنگ میں ہماری عورتوں بچوں بوڑھوں زخمیوں اور بیماروں کو قتل کریں تو ہمیں ان کے اس فعل کی پیروی نہیں کرنی چاہیے بخلاف اس کے اگر وہ ہمارے خلاف زہریلی گیسیں استعمال کریں یا ہم پر پھٹنے والے بم پھینکے تو ہمیں پورا حق ہے کہ اسی طاقت اور خاصیت کے آلات جنگ ان کے خلاف استعمال کریں